اللہ کرنا پیش کرنے میرے ہمارا مندر ابھی سب نتی مدیش میں اللہ سب بتایا کر دنیا کی دعوت کے انتہائی کمال کے ساتھ مدد اللہ خبر بتاؤن اور کتاب تعلیم ان تمام کاروں کو ان تمام انعامات کو اور ان تمام ہلاکت کو لیکن تعلیم کو اللہ خبر بتانا کی حکمت دینا چاہتی تھی ان کے ہر کمال کے ساتھ دے دیا اور کوئی ایسا طاقت کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی پیدا ہو سکتی ہے جو کہ محمد شاسم کے لائے ہوئے ابلا درد کے ساتھ براہ برابر کی کوئی نہ کر سکتی اور اللہ سوال بتانا قانون مکمل کر دیا اور ذریعے سے اللہ نے اپنے انعامات کو پورا کر دیا اور اللہ سوال بتانا انسانیت کو جو کچھ دینا چاہتے تھے خراب کے لحاظ سے بدائی کے لحاظ سے ہدایت کے لحاظ سے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائف کے طریقے میں اپنے دین ہدایت میں ان تمام سماج کو اور ان تمام خوب کو اور ان تمام سباریوں کو جو کہ آپ کے دیش پر دنیا کا دراز تلاش کی سفارے تھے اس سبال کو نتیجے میں شور کرنے کا بنانا تھا اور بنانا تھا کہ اپنی جو سب سے بڑی اور سب سے بڑے انعامات اور سب سے زیادہ ہدایت اور اپنی اور اپنی تقدیت کے طریقے اور اپنی لفائی محل اپنی بات تک پہنچنے کے وسیلے جس تک سے زیادہ کھولنے سے اسی کے لیے آپ کی بات کو پیدا کیا گیا وزیر بنایا گیا اگر آپ نہ ہوتے تو حقیقت کے لحاظ سے یہ بات کہ کوئی دوسری شخصیت اس کے بعد کی اور اس حقیقت کی میری جو اس کو انارے اور ان اسیلت کو اپنے اندر سمجھ اور اس حقیقت کو اپنے اندر جمع کر جو کہ ہمارے آپ اپنے اندرا اندر سمجھ آپ کے پیدا ہی اس لیے زیادہ گیا تو آپ کو کس اگر میں کسی لیے سنا تھا تو آپ بات کی خاص وقت کے لیے کسی خاص وقت کے لیے آپ لیے اور دن کسی نت کے کسی بھی تکار کے لیے اور کسی کے سنچالن کے لیے نہیں آ رہی تھی بلکہ آپ کو ہدایت کا پل بھیجا جائے گا آپ ہدایت پل لے کر آئے ہیں اور آپ کے ہدایت کا پل ہر زمانے کے لیے ہے اور آپ کی سے محنت کا کرنے والا ہوگا وہ آپ نسبت کے ہدایت کے دل کو پائے گا ہم امتیاز مسلمان اپنی اپنی نسبتوں کے ساتھ آئے اور ان کی نسبتیں کسی کی علاقائی نسبت تھی کسی کی قومی نسبت تھی کسی کی ہندی نسبت تھی کسی کی نسبت تھی اپنی اپنی نسبتوں کے لحاظ سے ہر ایک امت کو ہر ایک قوم کو ہر ایک علاقے کو اللہ بار بغیر مسئلہ اور ان کے بنانے کے لحاظ سے اور ان کی قوم کے لحاظ سے اور ان کے سب کے لحاظ سے جو اس مزدور کو دیا ہوا وہی پانی تھا لیکن سب میں کامرین سب سے اپمن تھا جو گھر میں سب سے بڑا تھا اور ٹوٹے میں سب سے نیچا تھا اور مزدوروں میں سب کا سردار تھا اور خدا کا سب سے بڑا آگ تھا اور خدا کا سب سے بڑا جاننے والا تھا اور خدا کا سب سے بڑا آگ تھا اسے دیکھ دیا گیا جو اس کسان دلا تھا قرآن کریم کا نظیر کسی دوسرے نظیر پر نہیں ہو سکتا تھا اللہ کو جس کا قدیم کی ذریعے اللہ نے پیدا کیا تھا اللہ کی دیکھنا کی تو محمد کا سلطان تو محمد کا کا سننا قرآن کی تو جلدی کو تمہارا حق کی رکھنا یہ قرآن دوسرے کتے بھی مل سکتا تھا یہ ہدایت تو دوسرا لے نہیں سکتا تھا ہر ایک کا سینا نہیں تھا تو محمد کا سن کے سینے کی طرح اتنا حقیق اتنا کتابہ اس سے اللہ کو مقصد ہے یہ ہمارے آپ میں جن لگتا اب بتا رہا ان تمام کے ساتھ اور ان تمام نیتوں کے ساتھ بنا کر یہ اللہ تقریب میں کیا تھا کہ آپ کو نواز دیا جائے بہت ان نے بتایا تھا کہ آپ آئے تمام کے پاس آئے ہدایت کی تکلیف کے پاس آئے تب کرانے کے لیے آئے اور آپ نے کیا بھی بلکہ اور سب کا بن کیا تھا خدا کے سدوس نے اور خدا کے آئی سے یہ نہیں کہا کہ آپ محمد تصویر ہم نے کہا کہ بڑے کے لیے رجوع سنبھالا اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے لیے رجوع سنبھالا آپ کے کھلے طور پر قرآن گی سماج کا کن کہا تھا مواد کا ایک ہندو کا سرد کا جن بات ہوتی ستھا ہندا ہوتے ہوں گا چھوٹا کہا کو کس کہا اور کس کسی کو سے کروا دوں گا جمع کرتا تھا ان کا لاگ نہیں مطلب ایک آدر بھی جب سے ہمارے آدمی کو جو بہت دیتا ہے اللہ کی ہدایت سب سے بیٹھا ہم کو جسے اللہ اپنی ضرورت سے نوازنا چاہتا چاہتے اسے ہدایت کو نواز دیتے ہیں اور جسے اللہ کی ضرورت سے کرنا چاہتے ہیں اسے جس وقت ودایت کا کرتے ہیں مانا کرتے محمد رسول انسان اور لیے حاضر ہیں تمام جہانوں کے لیے اللہ حاضر ہیں اور تمام جہانوں کے لیے اللہ پارا اپنی ہدایت ساتھ کام جو کرے گا وہ ہمارے آپ پاس کام دیرا ہر جتنے تنقید راستے سے کرے گا ملے گا جہاں بھی کیا جانے گا پرنٹے گا تو اپنے تنقید راستے سے پہنچے گا اس تہذا کے راستے سے نہیں ہوگا اور جب محمد کا دن کی بات نہیں اللہ قدر بتایا نے اپنی ہدایت کو منتقل کر دیا اللہ قدر بتایا نے اپنے اپنے دین سے کام کر دیا اور محمد کے کر کے اللہ قدر ستایا نے اپنے کام آپ کا جو وہ کا بنا دیا کہ جس کے اندر ہدایت کا دودھ جائے گا محمد پسند کے پیڑ کے اندر جائے گا اور رات کے ہدایت کا پتہ نہیں اور محمد کا سن کے بات کے جس کو ہدایت کی جا رہی ہدایت کو لینے کے لیے کئی شرائط مقرر کرتی ہے ہدایت کو لینے کے لیے کئی شرائط مقرر کرتی ہے ہدایت محمد کا تو مرتا ہے سنگم کی تفصیل کی بھی فرائض ہے اور اس کو بھی شرائط ہے اب جب وہ پڑھائی پوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتانا ان پڑھائی کو پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بتانا اپنی ہدایت سے منا کیا کرتے ہیں اور ہم اپنی اپنا ہدایت کی اپنی ہدایت سے ان اللہ کو جو دیتا ہے کہ جب سیلان محمد رسم کے سینے سے مناسبت کے کھا گیا جب سیلان محمد کام رسم کے سب کے مطابق سے ایک اپنا مطلب کو لے گیا اور سیلان محمد رسم کے انداز کے ساتھ اپنا مثال اللہ تعالیٰ بتایا اپنے گایت پر تم کو کر دے گا کر دے گا روشن کر دے گا اس کے اوپر ہدایت پہ تک گا اس انسان کی نہیں ہے رکایت پلس پر سات نہیں ہوتا ہدایت کسی شکایت پر کا نام نہیں ہوتا ہدایت اس رول کا کہتے ہیں یہ تحریر کے پاس جانا ہوتا اور سارے پرانی اور سارے اور حقیقت انسان کے سب روشن ہو کر انسان کو پر ڈال دیا سکتی ہے جب کے امن آتی ہے تو کا بنایا خود جاتا ہے اور جب تک کو نامیگا کے امن ہی کسی کا قابل کا دروازہ نہیں کھلا سکتا ہے اگر مرانی علم کا نہ بنڈا سکتا ہے ایک ملک ہے جو بلکہ نوکر اہم کلاس کی بات سے ڈالا جاتا ہے اپنی جائیں بات دینا طریقے دیتے ہیں اور اس میں سے اپنی اپنی انجا کے درمیان کا رقص بناتے ہیں اور اپنی جائ سے بادلوں سے رائے سے پندرہ رکھتے ہیں اور ملک بہت سے پندرہ سے اور زمین کے اندر سے اور یعنی کے پاس دیتے ہیں اسی طرح سے یہ سب کہ اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ کی زمین کی ہدایت اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور بارش کے مستقبل کرنے کی طرح اس کے سب پر دھڑکتی ہے اور اس کے اندر اس نیل کے پارا تک دیتی ہے جس نیل کے وسیع کے طور سے سب سے سب پہلے طریقہ ہوتا ہے خدا کی طرح ہدایت آتا ہدایت کا روپ ہدایت کا روپ مبارک آئے گی مدد آئے گی کی سندر کا پیدان سمانتے تمہارے اندر اللہ ہزار کا تعالیٰ نہ لاکھ گروپ کی ہدایت کا پیغام پیدان سماجی ہتھ تمہارے اندر اللہ ہزار کا تعالیٰ پہاڑا گروپ ہدایت کا پیدان سمائیں گے سب سے پہلے مجھے ہدایت ایمان کا آتا ہے اس لیے ان سما سب سے پہلے جس محنت کو ہیں جس بات تک چلاتے ہیں جس چیز ہدایت دیتے ہیں وہ ایماندار کا ہاتھ ہے اور سب سے پہلے چاہتے ہیں یا اللہ تین اللہ اللہ اللہ اس نہیں ارے لوگوں خدا کے نظر کا تین کرتا ہے ایمان لے آئے یہاں تک کہ تمہارے اندر اگر تم ایمان لے آئے تو تم سب کے پاس جاؤ گے اور اگر تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا تو تم سب کے پاس جاؤ گے کاروباری کو منحصر کر ان حا یعنی سلام نہیں سیمان کے ساتھ آئے گا تو مان کی جنرل کی اندر صرف تاخت جب کرتی کے سر کی طرف کے انسانیں گی طرح کی نام اندر کبھی ہوتا چلا جائے گا اس کا ساخت کبھی ہوتا چلا جائے گا اندر کرتا ہوگا اس کے چاہیے آدھا کبھی آتا چلا جائے گا تنا چاہے گا جس بنے گا ساخل بنے گی پتے بنیں گے ہر آئیں گے ان آئیں گے جس کو سشن ہوتا ہے اسی کو دیکھتے ایمان کا یقین کا جو وقت ہے یہ اپنے اندر حقیقت کے لیے ہے یہ دوست پرانے کنونا کو جو حساب دیجیے کنسل حقیقت کے لحاظ سے لوگوں کا نام دیجیے میں قرآن سلائی سمو اور نقل کرتی ہے کرنے کی بہت سکتی ہیں کمر کو زمین کرنے کی بچے ہے کمرے کا دل کرنے کی بچے ہے کمرے کی حقیقت کرنے کی بک ہے اور حقیقت کو اپنانے کا بات ہی نہیں ہے اور یادہ حقیقت کا یا حقیقت اور پچاس ہزار کا پہلے لوگ اس کے ناموں کو ماننے والا پندرہ روپئے کام نہ کیا کی حقیقت کے نام لینے کا نام ہے اس طرح میں تین سو دینے کا نام ہے اور یہ حقیقت کا کیا ہے لیکن اللہ کنہ سگان بتایا کرنا مثال کی تو قرآن جب نشان ہوتا ہے تو قرآن جس طور پر سب سے زیادہ اپنا اور سب سے زیادہ اپنے اندر مارانی کا لینے والا ہے اسی طور پر قرآن کی مثال کی لوگ مثال ہوتی ہے آپ کی اسے آپ اور جتنی بھی نشانی ہے سب آپتی ہو جائے تو اس کار کی تبدیلی میں نہیں کر سکتی جیسے کہ قرآن کا ستا رہا ہے پتا خود ہی قرآن کی ترتیب کر سکتا ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کو دیکھے قرآن کو تدریس میں قرآن تقریر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے سے کروائی وہی حقیقت ہے اور محمد صاحب کے ذریعے سے اگر قرآن کی تجریحات کو نکل جائے گا تو وہ حقیقت نہیں قرآن کو سمجھایا گیا محمد نسلم کو قرآن سب کہتا ہے عالم میں بڑھانا قرآن کا ہم نے جیسے اتارا قرآن تفصیل اور قرآن کا بیان جو ہمارے ذمہ ہے ہم تیرے تیرے ذریعے سے اس کے طرح سے دکھائیں گے ہم جب کہا تھا تو قرآن کریم نے کہا کہ انجما کی مثال کو اس کی ایک تاثیر وقت کی مثال اصل سا روپئے سفر رہا سنا اس کی گھر جو ہے وہ مضبوط ہے اور اس کی ساحل جو ہے اس کی جو ہے وہ آت ہے بڑی ہوئی ہے ہندو رکھتے ہر زمانے میں وہ اپنا پھل دیتا ہے وہ اپنے سماج دیتا ہے ہر زمانے میں اور اللہ خدار بتانا اس کے سماج کو ہیں دے اللہ خدار بتام کمین یہاں کو بیان نہیں کروایا بلکہ کی حقیقت کو اور کنو کے راندی کو اور کے کو بیان کروایا کہ دیکھو کرنا دیکھیں اور جو ہے حقیقت بہت اپنی چیز بھی ہے جو کہ اصل تو جس جیسے تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے مضبوطی کے ساتھ اوپر ہوتی ساری ہوتی ہے زمین ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں تمہارے دنوں کے اندر جب دنوں کے اندر سمجھے کی اتر جاتی ہیں اس کا یقین اندر ہو جاتا ہے اور کی حقیقت تم آپ نہ ہو جاتے کا کیا ہوتا ہے تو سنبھال ہے جب گریبی ہے وہ آسمان کے اوپر متاثر کو پہنچاتا ہے سنان کہ یہ کن جو ہے یہ سب کا کنیہ ہے یہ کنیا اگر اس کا رکھ بننے کے ساتھ ہے تو خدا کتاب کے ساتھ ہے یہ انسان کے طرف سے اگر ایک طرف گرا ہوتا ہے تو اس کا ایک پورا انسان کے طرف جو ہے اور اس کا پورا خدا سب کے ساتھ ہے خدا کی کے ساتھ ہے خدا کی کتاب کے ساتھ ہے خدا کے محلہ کے ساتھ ہے خدا کے تعلیم کے ساتھ ہے یہ کنیا صرف انسان کے بازار کی لوگ کو پتہ کرنا نہیں بلکہ انسان کو آتا ہے اور اس کے خدا خدا کی کی شکایت کو پھیلتی ہیں کتاب کو پھیلتی ہیں اور خدا کے تعلق کو انسان کے اندر باہر کرتی ہیں خدا کے معاملات کو کو انسان انسان پر رکھتی ہیں سمنا ان کا دورتی رات کے کو دیکھتا ہوا انسان کو خدا کا اور تمت کے سامنا اور خدا کے دکھنے کو چلانے والا بنا سکتا گن کی سنگ جب کرنا تم آ آئے گا جب کرنا تم کمل آئے گا تو تمہارا حصہ خلافی کے ساتھ پوچھ جائے گا تمہارا پانی کا پہلے خدا کی بات کے ساتھ توڑنا ہوگا یا پھر بجلی کا راستہ جب اپنے پاور ہر کے ساتھ توڑتا ہے تو وہاں سے آپ کی ہے کسی مطلب جب تمہارے سننے میں جان آئے گی تو تمہارا خدا کی بات کے ساتھ ہوگا ایک ہر راستہ تمہارے دن پر چکر نہیں ملے تمہارا دل ہر گل نہیں ہوگا تمہارا دل بہین گانے کی ہوگا تمہارے چتر اندر چیز صحیح ہوگا بلکہ پھر کچھ بہت ہے پھر طرح جو ہے خدا سب ہے اور خدا دھنیہ واد کا اور کا جبکہ دیبی کتاب آتی ہے ہر وقت سے کرنٹ آتا ہے کرنٹ آتا ہے اور جب کرنٹ آتا ہے کسی کار آپ سے روٹی روٹی میں رہتی کبھی کو نہ چلا رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں جو بھی فائدہ ہیں کسی طور پر دیکھ کو جس تک چلنے کی تک ہمارے اندر آپ لاتی ہے اور ہمارا کا خدا کی کا خیال قائم ہو جاتا ہے تو خدا کی ہدایت کا ایک زمین ٹوٹا ہوا اور جس طریقے سے ایک ایک انداز کے تل کے ساتھ جگ جاتی ہے اور ہدایت کی سوان اور ہر انسان کے کل کے سب کی جاتی ہے اور جب یہ ہدایت اس کے کل تقریب آتا ہے تو اب اس ہدایت آنے کے بعد انسان کبھی تو اسی لیے ہدایت کی تب تک سے جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے خدا کے آگے جاتا ہے جب سفار دیر کا وقت آتا ہے بتا کے دیر کا سکتا ہے جب حج کا وقت آتا ہے سب کے لیے چلا جاتا ہے جب روزوں کا وقت آتا ہے روزوں کو باقاعدہ انسان آ کر دیتا ہے جب بولنے کا وقت آتا ہے اپنی زبان سے سب کو اختیار کرتا ہے جب اخلاق کو برت کی سمجھتا آتا ہے اخلاق کو برت لیتا ہے تو وہ خدا کا تقاضا ہوتا ہے کے بڑے بن گئے جس ہدایت کو نہیں سکے جس ہدایت کا پرست ہے اور جس ہدایت کا سا جان نانک کے ساتھ کھنوایا اس کا بارش نہیں ہے یا اکیلا ہی اس کے لائق نہیں ہے بلکہ قیمت اس ہدایت کے لیے میں سار ہے اور اس ہدایت کے لیے دیکھ کر اس ہدایت کے ہر کے ادا کرنے کے لیے اور اس کے نے پورا کے تو میں نے کو ہدایت سے بڑھاتا ہے اس ہدایت کے کو پورے آمد میں سرا پورے انسانوں تک تھا یہ ہدایت کا ہندو پورا کے ہند ہے یہ ہدایت کا ہندو پوری مزید کے لیے ہے پورے ہم نے ہدایت تو جیسے ہم کسی امیر کو مال بھاؤ مال دے دیتے ہیں تو مال بھاؤ نال مال دینا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ مال بھاؤ اس مال کو لے کر کی طرح سی سے بھوٹوں کو گھٹتا چلا جائے اور جا سب کے سب کو آرام کرے جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تو اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے جو میں حساب ہی سرکاری والے ہی سرکار کا حق ہوتا ہے جو کہ اللہ کا نام ہے جو کہ تمہارے پاس نام آ رہے کہ تمہارا نام نہیں ہے جو کہ امانت حق ہے اور امانت وقت میں جنہیں حساب کا حق ہے لیکن اگر تم کسی کو خراب کرتے ہو تو تم اس احسان نہیں سکتے تمہیں اس کا احسان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری خارا سے خریدے کو تم پیدا کرا دیتا ہے تم کپاس کو اگر تم کسی کو دیکھتے ہو تو کپاس میری والا تمہارا وقت ہے اگر میں کپاس کو نہیں دیتا تو کہ تمہیں خریدے سے نہ جا جاتے تمہارا خریدا ہو سکتا دن کا حال ہے ہماری یہ سراہد ہو حقیقت دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ دولت مند نہیں ہیں جو کہ مہار ہیں جو ہیں جس کے پاس دولت نہیں تم ان کا حق پہنچاؤ اگر اسی سنکار ہوئے مجرم بنے گے اور ایسے مجرم بنو گے ایسے مجرم بنو گے اب اس میں آپ ہے بتاؤ کے بارے میں اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے تو جن لوگوں کو ہم نے مال دیا اور وہ اس کا کم خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کا حق کا جان سے کتاب کو نہیں نکالتے کیا ہوگا اللہ قیامت سے چند اور چاندی کو آپ پریش بڑھایا جائے گا پتے بڑھائے جائیں گے اور اسے آپ کو جائے گا کی اس کے اساتیوں پر لگایا جائے گا سے آتا ہے ساتھی پر لگے گا تو یہ سب بھرنے کے نکل جائے گا اور تبھی پر لگے گا تو ساتھی سے باہر نکل جائے گا اسی کو کی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہم پر ان کے سامنے اور ان ساتھیوں کو کے لانے کے ساتھ کیے جائیں گے اور کسی طور پر جو سمجھنے والے ہیں جو چوکانے والے ہیں جو ان پر ان پر سوال کیا جائے گا ان اندر آ کر ان دھرمنگ رہیں گے جس کا سوال ہوگا وہ لگا کر آئے گا اور ان کا ملا میں آج مسا سمجھتا تھا انتا ہے سمجھتا تھا تو دنیا میں انت آدمی سے بہت عزت والا ہے تو بہت فرق والا ہے تو بہت بڑھائی والا ہے آج اپنی بڑھائی کا لگا سب جو تم اپنی دولت کے دھن میں اس کے حقیقت ادا نہیں سکتا آپ آج کہ جس پہ قرآن نے بھی کہا قرآن نے بھی کہا دولت بنتا کے اوپر اس میں ایمان کی دولت لانے کے اوپر کہا اس نے تین سالوں کے اوپر لکھنؤ پوچھ رہا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے اور تم سے کتاب لوگ تو میرے کو نہیں بتاتے اور میرے کو نہیں بتاتے قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کا سوال پتہ ایسے لوگوں کو ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتے قیامت دن پرانک بھی آنا ان کو نظر سکھل سے بھی چلے گا پن کا سوال پتہ تین سال بھی کرے گا اور ان کو بدلا ادا ہوگا اللہ آپ کیا ہاتھی مرد والا بیان کیا سکتے کیا سکتے تو کتنے تھے ہم کو ہٹا رہا ہے کہ بنانے جب یہ مریضوں کا ہم نے زیادہ ہمیں شروع ہو گئے تو وہ یہ جو ہوتا ہے لہار لہار کے اندر کی طرف ایک جگہ لگانے جاتی مصیاں کہا جاتا ہے وہ اندر سے آپ کو دوسری سب سے دھرم اندر جو ہے وہ ایک دوسری طرح سے یہ کیوں کریں تو اب ادھر سے جو آتے تھے اس سے ہمارا فرق ہوتا ہے آتے تھے ہمارا بڑھا کر کسی دوسرے گرہ میں کہیں پر جاتے تو جس وقت ایمان کا خرید نہیں ہوتا تو ایمان کے بعد اندر وقت اور مت مت کا بھی وہی ہوتا ہے وہ تو سب سے زیادہ نسپتی ہے اور وہی دھیان بھی ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نسپتی ہے اس دنوں پر سرکار حکومت پر جناب ہے حسب حکومت کے خلاف کو مانا ہے کہ وہ مسلمانوں سے نماز سننا وہ لگے گا آپ نے ان کو نماز پر کرا سکتا تھا ہاں، نماز پر وہ مقام ہے کہ جو نماز ایمان کرتا ہے وہ سکتی ایمان کر سکتا ہے کہ جو نماز ایمان نہیں جانتا وہ میں ایمان کی نہیں سکتا یہاں پر سننے کا ایک بدہ اور مزدور تھا جسے کہ ہے اپنے دل میں اور اس اتنے اپنے بالیوں کو اپنے گھر والوں کو ایک ہدایت عام بھیجی تھی لکھا تھا کہ اور میرے کو دیکھو نماز کو صحیح طور پر قائم کرنا تو اگر تم نے نماز کو صحیح طور پر قائم کر لیا تو تم حکومت کو کرا سکو گے اور اگر تم نے نماز کو قائم نہیں کیا تو حکومت کسی صحیح رکھتے نہیں کرا اسلام امامت نماز پر امامت اقدامت ملن ہے امت امامت پر ہی کر سکو گے جو تم نماز کے اندر امامت کو سنبھال سکتے ہو تمہارے اندر کی امامت نہیں آتی تمہیں نماز نہیں پڑھ آتی تو تم جس طور پر خدا کے کام کو کام نہیں کر سکتے اور جو اندر نماز کی صلاحیتوں کو ادا نہیں کر سکتے کسی طور پر تم قانون کے وقت کر رہے ہیں بنا میں یہ سوال ہے سب پتی ہوگا سب کا ہٹا رہا ہوں تو سوچ لیا تو چیز لیا اور شکریہ بڑھانے میں نہیں سے اتراشٹر کے سماجن کا ہارن کرتے تھے سبندہ ہرایا سکن کبھی کار سیونتا سکن کبھی کار سبندہ ہرایا سکن کمی کی سب سمجھ جیسے کہ ایک سب سکتے روایتی ہے اور جو سرا نہ کھیتی بھارت جا کے ہوتے ہیں سب کو کہا کہ سوالی ہونا چیز کیا ہے تو تم پھر آپ کو بیان سکتے اور پڑھا دیں گے بھی بیان نہیں کرتے اب وہ میرا کرنے لگے دو بجے ہاتھ بیان کی بخار کرایہ پڑھاتا ہے تو دیکھو میں تم سے کوئی بھی بات بیان ہو سکتا لیکن میں یہ ہے کہ قرآن کی بولنے آئے تم نہ ہوتی اور مزید مدد کرنے ہے آگے آئے پڑھتی تو وہ لوگ بات ان چیزوں کو جو کرنا ہماری یہ ہے اللہ خدا بتا رہا ہے نمبر تیار سے بھی پاس کریں گے نمبر کی طرف مسئلہ محمد کریں گے اور ان میں آزاد رہیں اور ان گھٹنا ادا دیں گے جس کے پاس ہدایت کا دن آرام کریں گے پاس کتنی پار ہوتی اگر وہ نہ ہوتی تو ہم اپنے کام کیا کرتا ہے اور تم سب سے کا کہتے ہو تو لوگ ہوئے اپنے کسی گروپ کے سامنے میں ہوتے ہوتے ہوئے تھے تو تو اب ایسی ایسی دیکھنے اور آپ کو کے رہتا تھا تک بعد اوقات ہم سے ہو جاتی تھی کہ بھی ہے وہ ہے جو تجربہ سکتا تھا وہ سمجھ کے سوچے یہ دیوانہ ہے اس کا میزی کا دورہ ہے اور اس کا دیوان دیا میزی کا دورہ نہیں اور گھر ہر ہمت کر رہا تھا تو جب ہم آتا تھا تو وہ ان کے پاس نہیں رکھتے تھے ان کا پتا ہوا یہ تھا کہ کو پہنچا دیا جائے لیکن پھر حدیث ہے آپ کی سنی ہم نے بھی سنی ہم کے ساتھ کو نے سنایا من کا لگا اللہ ان اللہ بغل جنگا جس سے لا اللہ ان اللہ کہا تو جنت میں داخل ہو گیا اور یہ حدیث ہے یہ حدیث آپ نے بیان سے جب صحابہ کو آپ نے روک دیا سے کرنا نہ کر دینا کہ لوگ اتنا غلط مطلب سمجھ کر امن سے بات لینا کر پائیں لالتا کا سمجھتے یہ تو نہیں ہے کہ اللہ پڑھ لیا اور انسان سنگھ کو حاصل ہو گیا لال اللہ کے انسان کو اپنے سے بن کر کے خدا کی ساتھ کے آسان تحت طور پر اوپر آتا ہے تو بندہ اپنا نہیں یہ ساتھ کم خود کر کئی سبزی کو خود خدا کا ہو جاتا ہے تو مالدہ ان کے لاہیں سب ہفتے بھی بھائی ملتی کسی کے دنوں مالوان چل رہا ہے نام ہے یہ حقیقت ہے زندگی کو کی یہ آہار کو بدل دینے کا پنکھا ہے یہ زندگی کے وقت تبدیلی کا تنخا ہے یہ انسانوں کو خدا کرتے سے خدا کو پہلے کر دینے کا پنکھا ہے یہ خدا کو لا دینے والا پنکھا ہے یہ خدا کو آسان سے سو دینے والا پناہ ہے یہ کرنے کی بڑھ نہیں ہے یہ کرنے کی مسلمانوں کے مدد تو براہن منٹ آئے گا تو وہ ہمیں یہ سب رہا تھا کہ یہ اٹھا ساتھ میں جو ساتھ سب نے ہم نے سب نہیں گیا ہمیں پورا سکتے تھے آتا تھا کہ اس بات کو دوسروں تک نہ پہنچائے آپ کی یہ بات کہ بندہ اٹھتا ہے تو بندے کو ہے تو سارے دن کی جو تم نے کل کے حاضر ہے وہ گھر کے ساتھ پہنچا دے اس نے سماج لیا مرکانا مسلح انسانی جہاں تک ایسے ہوتا ہے جس تک بات پہنچائی جاتی ہے جس تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والوں کو زیادہ اس کا حق ادا کر دیا آپ کو یاد ہوتا ہے معلوم ہوتا یہ پرانے مواقع کو سمجھ چکے یہ پرانے مواقع یہ جب بھی آپ پچاس میں اٹھائیں گے بعد تک ان کا دو رہا بعد میں تو آگے ہو گئے جو بھی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کرنے کا بزرگوں سے تم کام کو تین ہے اگلے تک پہنچا اگلے تک پہنچانے ہے تم کہیں نکلے وہی بات بھی بے شک اہمیت کے لحاظ سے کی ہے اور تم بات کی بنا کے وہ درجات کو لے گئے اور بات کے آنے والوں سے جو کے سنانے والے لیکن جہاں تک کہ ہم الگ حقیقت کا اور امر کی حقیقت کا اور قسم کا تعلق ہے بات کو سنبھالنے والے میں سنبھالو اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسی اس کو ہم نے کہا تھا کہ میں یہ بات ختم کر کے تھا کہ تم نے مجھے حاضر ہے بڑائی کرنے کی بات پہنچا دے اور کہا کہ دل کے اوپر لگتا ہر حال میں بیان کرتے تھے اور دو پہاڑا دو پہاڑی اور کہیں مسلم میں یہ دونوں والا خراب پتی کے ساتھ بیان ایک ہے زیادہ سکتا ہوں ان کے واقعہ ان کو یہ آتا ہے کہ جس پر ان کے وکاس کا ہر سبق آیا ہر سبق آیا زیادہ اس میں تعلیم کا بارہ فیصد ان لوگوں کو پتہ دیا اور پہلے کہنے لگے کہ میں نے اس کے حدیث کو سنا تھا کہ جس نے کہا اللہ اللہ وہ سے داخل ہو جائے گا میں نے پہلے اس لیے بیان نہیں کی تھی میں ہوں اس لیے نہیں کی تھی کہ لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ کبھی لیں کے باقل نہ ہو جائیں آج میں بیان کر رہا ہوں مجھے ہوں بنے تو ہم اس درد سے تمہیں گنا بار ہو کر دنیا سے میں چلا جائیں تو محمد کا سفارا لایا گئی یہ تو خدا علم ہے کدا محمد رسول کو کہا گیا کہ سہاؤ کو آپ نے پہنچا دیا اگر ہم تک نہیں پہنچائیں گے وہ اگر جو مل گایا ہو گیا تو کل ہماری بلکہ پر جائے گی تو محمد رسم نے تو پہنچا سر تھا تو کوئی کوئی منصوبہ بھارت جیسا دیا تھا ہم کوئی سب ہم سب بچوں اور لوگوں نے جیتا رکھا تھا ہم لوگ آنکھا ہم لگ بڑا سنتا اور پہنچایا وہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا اب آپ نے کو پہنچا دیا ضرورت کر تو یہ کا جو وہ دن ہے آج دن کو ہر دور میں ہر سمندر میں جہاں درد بہت زیادہ تب تیسرا بہان لکھا ہے کہ جب جس تک کی دین کی بات پہنچے اسے بڑا کا سب کر پہنچی اور اس دور کا ہر راج ہوتا تھا تو میں نے اس کہا تھا کہ تمہارا میں اس گھر سے تم گناہ گار نہ ہو جاؤں محمد حدیث کو تم تک پہنچا ہوں ہم تو تمہارا دن میں جلن اور میں نے اس کے ساتھ تم کو بڑے پیارے پیارا پیارا کہا تب جہاں تک تمہیں لینے کا تعلق ہے تب میں تم دوڑ آئے تو تم مجھے یاد بھی ہے اور کئی بنانے کو تین محدودیت رکھ کر تاج ان کو سب سمجھا دوں بناتے ہیں ایک موقع پر کہا کہ جامان ہر دنیا کا اور ہم نماز پڑھنے کے ایک چیز کو دلالے پکڑوں اور پیسے کو کمانے لگے اور یا آج حکموں کا اور آج میں کس سے محبت کرتا ہوں یہ سماج کے لیے کرتیا کسی کو کوئی دوسری روایت میں آتا ہے یا نواز اور حصوں کا اور نواز میں کس سے محبت کرتا ہوں میں ہمیش جنم نکال کرتا ہوں بڑے پیارے سہیل صحابی اور یہ سہیل کے صحابی کو ان کا معاملہ بھی جیسے کہ ان کا معاملہ ہوتا ہے وہ خاص معاملہ ہوتا ہے اور جب تک تقریب کے پاس کرتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں نہیں لائے اٹھارہ سال کی عمر میں نہیں لائے جب تک ان کے پاس جب تک مدینے میں آتے ہیں انسان کہاتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد یہ زمانہ ہے مدد پاس کے سور کے مدینے کی زندگی کا اتنے سنگ کی ضرورت ہے لیکن دور ہے لیکن اتنا اپنے حاصل کر لیتے ہیں یہ حرکت عمل کیا تھے اور اس محسوس کیا تو کہا سکتے تھے کہ اس محسوس مخصوص ہیں اور یہ کیا نام ہے مال میں جنل کو ہیں یہ ایک قیمت ہے جو سب پوری ہے اور بعد نے کہا کہ یہ اس قیمت سے خریدی ہے اس قیمت سے خریدی ہے اور جیسے ندی پاک مسلم کے زمانے میں تین چار صحابہ نے پورے قرآن کو ہٹ کیا تھا کہ تمہارے کو چلے بہت ان کے سب سے سیاسی ہوں اور یہی ہے جو مجھے زمین کی طرف مجھ کے پاس نقصان میں بھیجا اور زمین واقع ان کے من کے پاس کبھی نہ ہوا ختم سات تارے چل رہے ہیں اور ان خرابی کا سوال کیا ہوا ہے اور سات بار ہدایت کو دیتے ہوئے چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں دفترا بلا تبکرا دیکھنے لوگوں کو بسارت ہونا لوگوں کے دل میں تبکت بتی کے بارے میں میں سارا مدد دوں گا لوگوں کے ساتھ نبی سے پیش آنا سختی سے پیش نہ ہونا اور جن طور پر ہدایت میں دیتے چلے جاتے ہیں ہر طرح ہدایت میں اور مار جو ہے اسی دوران میں سب تک رکھ کے وہی سفر کی دوا کے جب ساتھ سکتے ہیں اور مہاراج مجھے بیماری ہوتا ہے تو جب تم ان سفر سے واپس آؤ گے تو مجھ سے تمہاری دلی میں ملاقات نہیں ہو میرے ملا تمہارا وجہ اور محبوب کا حق سے کہنا ہے اب سمے دن شکریہ ہوتا ہم کیا کتنے دیر کے لوگوں کو پڑے نہیں رکھتے سار کی مت دے دی جائے تو بیماری یا جائے تو پھر طریقے سے ملاقات نہیں ہوئی تمہارا دکھ تک نہیں ہوتا لیکن اگر محبت کے آدھار یہ محبت کے ان کی محبت کے آدھار ہیں یہ عام محبت ہمارے آدھار آدھار وہ اب بھی نہیں وہ ہم بھی نہیں اور وہ کسان بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ تم ہدے ہو تو کسی ہدے کو میرے محبوب ہے اور تم تمہیں محاور ہے لیکن محبت کا پتابار میری تو میرے مجھے دستیاں رہو تعلیم کی کرتے رہو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس حکم کو پورا کرو اور ہم کے لوگوں میں جا کر دار کے کام کرو بھیجا گیا ہے مارک کے جبل کو محبت میں تو صرف یہ کتابوں میں صاف کے ساتھ آتا ہے تو یہ کتاب کا سفر نہیں تھا یہ دائرت کا سفر تھا تبدیل کا سفر تھا تبدیل کے سفر کے لیے بھیجا جا رہا اور جاگرن کتابات دے رہے ہیں اور جتنے پہلے پاس تک کے لیے پایا نہ آپ کو برداشت نہیں ہو سکتا زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا آپ کی پہنچانے لگے اور اس میں بات یہ تھی جب آج بھی نظر کرنا چاہتا ہوں ان کی سے جو نکلا یا میں آپ کے لیے نکلا نہیں دیتا کہ اللہ کا نصیب تو اس کے ساتھ پیدل رہا ہو تو میں سوال میں سوال ہوں حضور مجھے کو مارا اور مارا ان قدموں کو میں اللہ کے راستے میں سمجھتا ہوں ساتھ ہوں اور جیسے میں اللہ کا مطلب جیسے سب اپنے کو اس بات کے قدموں کا محتاج شراب کا محتاج ہو میں اللہ کا ہوں اپنے آپ کو اس بات کے قدموں کا محتاج کرتا ہوں میں نے دل تبدیل کے لیے اس کے اگر اور کوئی کمی رکھنا ہوتی تو یہ قائم کی تبدیل کے لیے کو ساتھ نہیں اور تم باقی آج سن کر امبکر امبکر کسی کے بارے میں نہ امبکر کسی سے ہمیں بات کا آگے ڈال کرتا ہوں ہمیں تمہیں میں بات آ رہی امبکر کسی سے جس پر تم نے ہمیں بتایا تو میں بات ہم نے ہٹا رہا ہوں جس کیا جس کیا تو جس کرتے ہیں تو اس کے بعد اٹھانا اس وقت

اور اٹھانا تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو اور میں قدموں کو اس مسالت کی وجہ سے تمہارے ساتھ سننے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جل رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ہوں اور میں ہر قدم پر رابطہ کرنے کی کچھ مت کرتا ہوں مہاراجہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے سے والے لوگوں سے اور جس وقت کہیں سب کہیں مطلب بنانے آ رہا ہے کہ تین آدمی تک کھیلتے رہے مارا ہم تک پناہ کرتا ہوتا آ رہا سے بنانے کے سماج میں جس وقت ہماری پتا ہوئے تو انہوں نے چار ہزارہ کے علاقے میں چار بڑے اولا کو دکھا دیا تھا کہ تین کے ساتھ لوگ جا کر ان سوا کو چڑھے اسی طور پر کی جگل کو اس حساب سے دکھایا گیا تو بند رکھا گیا لیکن اس پر کا جو ہوتا تھا وہ وہ میں بھارت سے انسان کو سارے محنت کے وقت کو نہیں سکتا جب جب گھنٹہ کو دکھایا گیا کسی طور کے مار کو میں رکھا گیا اور جس وقت جو جس کا واقعہ ہٹاتا ہے تمام لوگ آتے ہیں ہوگا اس میں ہمیشہ اس کے وقت آتا ہے بس گزرتا ہے گزرتا ہے اور بنانا آ سکتا ہے مشکل ایک حساب سے تقریباً حساب کا بنانا کا بنانا ہے اور ایک ہسام ہے کے آپ یہ کرتے ہیں نا یہ کتنے دنوں میں جو نیپر کی جنگ سے تھی چل جاتا ہے جہاں ایک جگہ کی انداز انداز میں مسلمانوں میں دھیرے ڈالے مسلمانوں میں دھیرے ڈالے ہوئے ہیں اور پھر بائیس ہزار کا لوگ بائیس بزار کا لے تھا اور ایسا اسٹرپ تھا کہ بطور میں پوری دنیا کو پتا کرنے کے لیے نہیں اللہ آپ کے ایک بھرتا کے ساتھ تھا اور انہوں نے سر قدر کیا یعنی کرائے اور کرائے اور دیپر اور کی سلطنتوں کو سڑک کے بڑا لوگوں کی مدد اور وہ یہاں کھڑے ہیں اور خدا کی چاند خدا کی چاند ہے تو وہاں انداز کی بدا ایک بدا پھیلتی ہے تعلیم کی بدا پھیلتی ہے اور تعلیم کی بدا اس طور پر پھیلتی ہے دو نہیں تین نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ وہی اب کے بڑا دے رہا تو اللہ کا کہ جگہ ہو جاتا ہٹانا اور حضرت ہٹا لگتا ہوا تو بابا لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ہٹ جاؤ ان کو جہاں جگہ ہے تو ہم لوگ ذرا سنگھر تلک اس نے کافی کیا ہے اگر بتایا ہے تو تم نہیں جانا چاہیے تو جہاں ہے وہاں سے نہیں وہاں کو لانا نہیں نے اور اس کے بعد حضرت کے ساتھ تلک تارا تو بجت نایا اللہ تعالیٰ ہوں اس پر مہاراج نے جب ہجرلہ اللہ تعالیٰ ہے اپنا جن کمیر اب اب ہمارے ان کے ساتھ آئی ان میں تو اب ہم عمارت ہوتی ہے تو بیرونی کے پاس آئے بغیر ہوتے ہیں گھومنے ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں ہندی ہوتی ہوتے ہیں اور بہت سارے ملتے ہیں جو ہمارے عزیزوں کی طرح ڈاکٹر کی ہوں کئی کی طرح یہ دوسروں کی طرح انہوں نے دعوے کو کری ایسی بات نہیں ہے اگر تو کہنے لگے ان کے پاس آئے تو تو کہنے لگے ان کے پاس آئے تو اللہ کے اور اب اللہ کے رسول پڑھا دیکھیے یہاں پہاڑ جا جانے جا رہی ہیں اس لیے جا چکے ہیں آپ یہاں سے نہیں ہٹتے سہد مارا اس کے جگہ چلتا ہے کارن کہ جو اخبار جہاں مسجد نے ہم میں نقل کیے ہیں ان کے ہے ادب معاملہ ادب مان کہنے لگے پہلے لگے بہت کہاں سے ہمارے کہاں سے ہٹاتے ہو یہ چیز یہ یہ بات یہ بدان جو ہے تم اسے بتا میں نے ان کے پاس پرسن سنا ہے بات ہے اور سے کی بات پھر مطلب خدا کی طرف خدا کی طرف راضی ہوتے ہیں تو خدا کی طرف راضی ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے اندر اگر میں اس بات کو اگر بھی محمد پر سن سکھا کے راغ سے سنا ہے تو میرے گھر میں اس کا حاصل ہوتا ہوں اطلاع جو ہے اطلاع جو ہے جو ہوتا ہے نہیں سکتا وہ اس کے بعد انتظار کہا کرتے تھے یوں کہا کرتے تھے کہ میں کام ہے اگر تم اتر آ کر گرے تو میں بس اتر آئے گروں میں اس کی سیاح نہیں کرتا اگر میں دوست کے میں ہوں کہ ہم اس کو کہا پاس دیکھتا ہوں مجھے گھر میں کام دیکھتا کیا ایک ہوں کہ دیکھو جو ترابی چکر ہے تو وہ بھی شراب کو حقت ہے جو اس کے زیادہ نئے کوئی محبت رکھتے ہیں تو خدا کو کو ہم سب مہینے کی کی کتاب کر سب بات تک سنی ہے تو میرے میرے گھر میں اس کا دان حصہ تھا اور صحابی رسول ہیں اور اس مقام کے آخر ہیں اگر جات مسلم اور تھوڑی دیر کے بعد اتنا پینتیس کو جواب دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں دانا نکلا تاریخ کا دانا اس کے ہاتھ میں نکلا ہاں، اب دیکھنے کو جو مانتے ہیں اور دیکھے کو چاہتے ہیں کہ آج بیٹا دیکھو یہ خدا کی طرف سے کیا زیادہ ہے اور صرف سب کرنے والے ہمارا پریوار کوئی بلا پلا سکتی ہوں میں جلن سے ہوں سب کرنے والے نہ ہو جانا یہ تمہارے مسلم کی طاقت ہے یہ محمد کا تم سے ہندو کی طاقت ہے اور قدم رہنا دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جن کی نکلتی ہے ہوتا ہے کی ہوتی ہے نکلتی ہے بخار چلتا ہے تو اب بخار کی حالت جو ہندو نہ جات ابھی ہندو نہ جات کیا ہوتے ہیں رب تو جانتا ہے تمہارے دنیا میں سبھی دنیا کسی تمنا نہیں تھی اور اگر تمنا ہو تو پورا پتھر میں تھی تو پورے ڈالے تمہیں تو تیرے ہاتھ کی بھرتی تیرے پہلائیں بہتوں کو سکھاؤں اور بندوں کے میری مجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ اٹھائے ان بیڑوں کے ساتھ ملا جو سبق ہم سے اب دیکھے تعلیم کا وقت تعلیم نے کہا سنا تعلیم کا بخار اور بھارت ہے سب یعنی اس کے انسان کی بارے پر جو ایسے گھنٹے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف کباب ہوتے ہیں کی سب سے کرنا کوئی سہولت ہوتی ہے ہم لوگوں نے صبح سبق یہ سنا ماہ اور آج مشہور جو ہوتے ہیں باقی بہت باقی جو ہوتے ہیں وہ مزید کتنے طریقے سکتے ہیں اور اکٹھا کیا اور ہم لگے دردو نیند مت یہ بات کر سکتے ہیں رائے کو آپ نے فرمایا تھا ہم قال اللہ کفر اللہ جس کو یقین کے پاس کہا ہمیں اس کو دینے کی بات ہو رہا تھا چاہیے یہ کہ ملا نے اس لیے بیان نہیں کی تھی تو میں اس بھروسہ نہ کر لیں آج میں جا رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ میں مستقبل سے ان کا کوئی جتنا نہیں رہا ہے میں اس کے پاس ہوا اور اس لیے کہ دوست جن کے پاس ان نہیں آتا ہے ان کے لگ آتا ہے کتابوں کو رد آتی ہے وہ سرکت کی نہیں آتی جب وہ ان کی لڑائی بند رکھنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل طور سے محبت دین کی ہدایت کو لانے والے اور دین کی ہدایت کو پھیلانے والے اور دین کی ہدایت کو بہت کرنے والے تھے طور سے سچے کو پیدا کیا جس کو پیدا کیا یہ پوری کی پوری سنت ہدایت والی ہدایت لائق ہدایت رکھا میرے آپ کا سمن اور جب سنوا سکتے امنا ہندو دھرنا اللہ ہی ہمیں ہدایت والا اور ہدایت دینے والا بنا خود کی ہدایت مار دوں اور بھی ہدایت دینے والے ہوں میں دنیا میں سالانہ والا بنا ہے تو یہاں ہے جو ہدایت یاد ہے ہدایت کی کوئی والی ہے کی یہ ہے کہ مطلب میرے آپس میں نہ کیا بات کروں اس ساتھ واپس دیتا ہے پر سندر میں ہردکا نہیں ہو رہا سدا کو چار ریپر تکارا کے اور خدا سے مانگا بھی تھا دعا ہی ہر دن محمد کروایا اور

یہ ہمارا نہیں اور پھر کنارا یہ پورا یا کے اندر ہماری امار میں اس کا کہنا تھا میرے حضرت محمد ادا بسند جو بھی اسی سے لے ایک موقع پیش آتا جس حضرت سمجھ میں حضرت رضا علیہ السلام کی کوشش کو کہا گیا کہ کیا پورا کی فرم اور اس سے ہدایت پہنچا انہوں نے ایک بات خدا سے کہ اے اللہ رب کتاب ربی کے ہدایت جب تم کیندر اور یہ کے کے کام کام محنت میرے لیے آسان ہمتے ہوئے بند کو کھول دے جب پہلی سارے دن تک میں بات پہنچاتا ہوں بات ان کے سامنے تک نہ پہنچے کسی حقیقت سمجھے سمجھ پالن تفکر مسلم ہو جائے تو جب تفکر آتا ہے تو بھی آ جاتا ہے تو سفر ہو جاتا ہے تفکر ہمیں سمجھ آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ تو اپنے نمبر نے کہا اور اپنے ساتھ دوسری بات کہی جو پاٹل کے رہن کے سب آپ کے ساتھ میں ارد کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ بنائے بس ایسے بس ایسے بدانے کی اٹھانے والا زمانے میں مال اٹھانے والا جائز جائے جائز مال کو اٹھانے والے کو ہاں؟ لوگوں کو زیادہ کرنے والے کو بزی پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر ان دوران کے لحاظ سے وزیر کے پھر چاہتے ہیں لیکن دوست کا اٹھانے والا ہوتا ہے بادشاہ کے ساتھ یا ساتھ دوسرے کے ساتھ جو ان کی سوچ میں شریف ہو جاتا ہے تو بدل جاتا ہے تو تمہارا بس اپنی بدل اپنی اہم اور میری میری اہم سے میرے خاندان سے میرا ایک کا میری مدیت کے کام کے اچھے سامنے والا بنا کے وہ کون تعلیم آتی میرے بھائی ہارون کے جس کے ذریعے اس کے جس کے ذریعے سے میرے بعد میں مضبوط ہو جائے میری چیزیں کبھی ہو جائے اور میں مجھے بردان میں تاکہ میں تیرہ کے کا تک نکلوں میں ہفتہ کا تک ہوا تاکہ میں جب تبدیل کے روپئے سے نکلوں تو تیری تین بیان کروں تفریح خون کا ہی بیان کروں اور میرا اس میں کا بھارت ان میں اچھا بنا بھی اور ہر سنجے سنجو اور یہ بات مثال جیسے بھی ہندوستان کا بند ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعوت میں اندھیرا سمجھانے میں نظریت کے ساتھ تو ان کے نصیحت ہو جائے اس وقت نبیت ختم نہیں ہوئی اس لیے میں چاہتا بتانا ہے ان سوال کو قبول فرمایا قبول کہا کہ اے موسا ہم نے قبول کر لیا تیرے سوال پر کیا ہے پہلا تھا یا ہنسا ہم نے قبول کر لیا تیرے سوال کو اور ہنسا اور ہم نے تیرے بھائی بھابی کو حقیقت کے مقام پر کر دیا وہاں سے یہ لکھنے پھر ہوا اور میرے آتا سید الگ دیا حضرت محمد مستفا خاطر مرضی ہوں سید المستے ہوں سب لمبا حضرت سیمن سے حضرت نبوت کا ساتھ تاج کرتے ہیں ایسا سب ہے جسے کوئی سننے والا حدیث نہیں سبھی سکتا ہاں، جس پر ہدایت اگر ان کی ڈالے گا تو ہدایت میں کسان پر پہنچایا جائے گا تو خدا کی نفت نزیبت کے دائرہ کرنے والے سن کر یہ سکتا ندیبے کا دائرہ کرنے والے سن کر یہ سکھتا خود کا ہے مرزا کا ہے اور کچھ کا کا ہے نزیمے کا دائرہ کرنے والے سن سم کر محمد کو اس کے لیے ہوں گے اور آزاد کو اس کے لیے ہوں گے کہ کسی کو آزاد لکھ لگائے گا اور چار رب اللہ کے طبقے میں لوگ ہوں گے پھر محمد نہ کر سکتے سب بغیر کرتے ان کے ساتھ سامنے آ سکتے اور کل چھاپے کو مل سکتا ہوں اور کل چھاپے مل سکتا بہت آگے میں کر رہا تھا کہ گھر نبوت کے پاؤں کے سب کو رکھتے ہوئے نبوت کے پاؤں میں آپ کے ساتھ ہے اب آپ آتے تو ہیں اب آتے ہیں تو حد تک میٹھا رنگی نام اختلاف اور سلام کی طرح ایک تھا اور کسی نصیبت آپ کے پاس کی نہیں ہے تمام شہروں کی نصیبت آپ کو دل دیتی ہے ایک لاکھوں کی نصیبت کی نہیں ہے تمام لاکھوں کی نصیبت دل دیتی ہے ایک سب کی نصیبت نہیں ہے اگر آباد کی نصیبت دی گئی ہے اور اتنے بڑے کام کے لیے کیا حال ہے یہ حال جس میں پوریوں کے محمد کا اعلان ہوتا ہے کوئی بھائی حقیقت ہوتا ہے جس کو سنتا ہے پورا حقیقت پر کہ میں اپنے اندر اگر سے کچھ نہیں تکنے کے ساتھ حقیقت سکتی ہے تو ان کے ساتھ سن بارے انتہائی اور کام کاری ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے ہمارے مارے لڑکا قابل ہوتا ہے اور گھر میں جاتے ہیں اور کبھی کو پڑھتے ہیں اگر ان سنگھ میں مجھے کپڑا لا دے مجھے سمبند لا دے اتنا اتنا کون میرے اوپر آ چلا ہے اس کو سنبھالے گا تو کون سنبھالے میں بچتا ہوں کہیں جایا نہ ہوگا یہ اتنا کال میں ڈرتا ہوں کہیں جایا نہ ہوگا تسلی دیتی ہوں اور جو بھی سب کر اور بس اور پر کے پاس جا سکتا ہے تو وہ کہنے لگے تمہارے پاس صحیح معلوم پڑا ہے جو ان کے پاس آنا تھا وہ جنتا کو ہوتا جس وقت کسان کام سی ایس دن بہت برقرار کرنا کوئی کام بھی تو مجھے جاؤ گے نظر ستھا پاس نہیں سکوں گا ہم ہے مزدور کی قیمت آم لوگوں کی قیمت کی طرح نہیں ہوتی ایک حدیث کا بلوان لکھا ہے کم سر کم رام مریض جو ہے چار ہزار میلا کسی کو کہانی بولتا ہمارا خیر ساتھ کیا ہے ساتھ سب سے اور سب سے زیادہ خدا سب سے زیادہ بھاگ آپ بھاگ کوئی ان کے ہر ہاں سامان کا ہر جگہ کوئی دیکھو اس کا حال یہ ہے کہ قرآن کا سر اہم کا سہارا کا جب طرح کا سارے نصیحت تھا محمود سے نہیں تھا ایک وقت نہیں تھا ایک ارب نہیں تھا ارب نواز ہدایت کا سانس کیا جا رہا ہے اور جب طبیعت کو آتا ہے عادت آتی ہے دل پوچھتا ہے تو اللہ خبر کو پا ہے قرآن محمود محمد بیٹھن کے کے کو تبینہ خدا کی قسم اگر قرآن کو قرآن اور محمد اللہ سلم کے بچے کو کام محکمہ دیکھو معلوم اچھا ہوتا ہے کہ قرآن قرآن جو ہے کی کتاب کا بیان ہے اور آج ہی کو آج ہی کو سنایا جا رہا ہے ان کا جا رہی ہے اپنے پاس سب کو قائم کرنا چاہتا ہے محمد مسلم کے سر اپنی کتاب کو بیان کر کر کے کہتے ہیں کہ پہلے کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں اس کے پاس آپ بھی سب پائے جانا آج جائیں تو طرح سے کہیں آپ کے چوہے کا نام دیا جا رہا ہے کہیں کس چیز کا نام دیا جا رہا ہے کہیں کس چیز کا اگر میں بیان کرنا ہمارے موضوع نہیں ہوتا تو پورے قرآن میں محمد حسن کے آدھار سے تمام سب سے بتا تک سب کو اپنا نہیں بہرحال تمہیں یہ کر رہا تھا کہ فرمایا ان کا ہے اور بڑے آپ کے علی سے جہاں ندی کے پاس جس دن چھوڑ جاؤ اللہ نے خود کو پہنچایا کہا نے کیا ہمیں اندر بڑا تھا کیا ہم نے کو خود نہیں کیا نے کیا ہمیں تھا وہ بھائی کے بھگت ہم کو بڑھتا ہے میں ہوں ان آیتوں کو سامنے رکھے آپ سورت کو سامنے رکھا دونوں روپئے بینک آپ کے گرام کمار وہاں میں نے مانگا تھا کہ ہمارے بھی اللہ ہمیں کوئی جو کہ ہمارے دیش کا سماج زیادہ ہو تو جہاں تم کے کیے ہے کسی کہا جا رہا ہے اور لیکن کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا اور اس کے بعد کھولنا غیر یعنی مطلب ہے کہ ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا اور پھر جیسے دیش جو کرتا ہے جہاں کہا بس بٹ آئی اور جہاں کہا کہ آ نبی بڑا خان ہم نے اردار کا سروس جائے گا کا درجہ کرنے کی اسپتر کا سامنا اتنا ہے کہ آپ اس کو بھائی پورتی سوتی ایک مزید کو ایک ایک حاصل کو بنا دیا لیکن کیونکہ خطنے میں دینا یہ سلسلے میں سمپن ہو چکی اور اب کوئی نظیر نہیں آ سکتا ایسے ایک سلسلہ قائم کیا گیا پھر ہم لوگ سم تیرے ہم نے اٹھانا اور تیری دعوت کے لیے ہم نے ایک کر نہیں ایک سپتا نہیں ایک فارم نہیں بلکہ پورے کی پوری کرنے دارے کو تیرا سنگ کے ساتھ تیرا ساتھی تیرا پانی گھر کو سامنے والا اور تیرے دین کا سب والا بنا دیا اور ہم یہ جو تم سر پورے پورا سب سے سب ایک کا نہیں ملنا ہی کبھی ہے ہم کو کتائی نہیں ملتا ہم یہ ہمارا سمجھ آج سکھا منتھ آج ہم اس کے سارے ہم ہم کا تک یہ ہے کہ آپ کا ہر کا رسید ہے اور خدا سے آپ ہیں آپ کو کی چیز سے آپ کو سچائی کی سے آپ یقینا کی حقیقت سے آپ کے ساتھ کو ہمیں تک پہنچاتے رہیں گے اور میرے آتا ہے چائے ہندر پہ نہ ہرڈا کا آباد ہر زمانے میں ایک کے پتے کا آسا باقی رکھے گا کہ محمد پتا سب گی کو کوئی ڈاکہ لگے گا اور وہ کوئی مدد نہیں کرے گا تو کسی کی مدد کا نہ کرا ہندوستان نہیں سن پائے گا یہاں سب کو برامش آئے تو دوستو یہ نبی تھا سندا سنگم سے اس دوست کھانا گیا اور آپ کو سارے کہا گیا اس سردا کا راستہ کرتا اللہ حملے کا سردا بتاتے تھے کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں موقع دے دو تاکہ مزید مل جائے اور میں اللہ کی طرف مزید ہو سکتی تاکہ سب اللہ کا پورا پیار کہا گیا کہ ہم اس کے سارے کر دیتے ہیں فکر نہ کرو کہ اللہ کی اتنی تصویر کا ہم میں لگا رہے اللہ کی طرف سے تو حاصل میری پوری بات کر کے ہوا کہ بہت عالم کو اللہ کا میں بتا رہا ہوں اپنے ضروری طرح میں بھی مسالا نبی والا سلام کو سلام کا شریف بنایا لیکن اب کی طرح سلام کو سمجھ لو نبی کا سب کو خود ختم ہو چکا نبی کوئی نہیں بن سکتا اور صرف معاوت نیت ہے نسبت نبیت ہے نسبت نبیت ہے نبی ساتھ کا سن کو نیت پر ہر ہے اور نبی ساتھ کا تم کو حالت پر ایمان لانا ان انت پر کے پاس کا حق ہے آپ کی محبت حق ہے آپ کی حق ہے آپ کا سزا حق ہے کسی کو قرآن نے اس قیمت پر حق پہنچانا ہے وہ خاص لوگوں نے کہا ہے اور غریب ہو یا نکل ہو ہاں؟ نبی پاک سات اللہ علیہ وسلم کی کو شمت کے دین کی خدمت کے لحاظ سے آپ کو مضبوط کرنا اور آپ دین کی دور کرنا دین کی اور پڑھا کرنا شدت ندیت نبیت جو ہے جو پر نام مانتا ہے اس کو لازم ہے کہ شدت نبیت پیدا کرے مدد کے نظر تحت پیدا کرے یہ تب کیا ہے تو کہتے ہیں تب نام ہے نسبت دوری نام ہے خدمت کتنا کوئی تبدیل نام ہے دور نام ہے وہ بھج تو پیسے کیونکہ کمرے میں نام کو توڑے دیتا تھا آپ کو اس بڑ کی فری سو جانا تو اس سے میں نے پہلے بھی چلنے کیا تھا اور پھر ہم کرتے ہیں کہ بہتر دیکھو پہلے اس وقت ہزور ہنر مندرا حرکت محمد میں پتا حضر کا ہر ہر اپنے ہو جات کرتا باہر تو سیکھ لے رہا ہے اور کے ہاتھ میں کچھ بہت اٹھایا ہوا ہو آپ نے اس لیے گھنٹہ میں کتاب بھر کا آپ کو بار میں اٹھایا رہا ہے اور آئے جتنے بھی ہم یقین سے چاہتے ہیں آپ جتنے بھی آئے دیکھ رہے ہیں کہ آج میں سودا لے کر جا رہے ہیں سامان پا کر جا رہے ہیں کہ آپ میں تو کون ہے جب یہ چاہے گا کہ حضور اس سامان کو حساب سے لے جائے تو یہ حقیقت آپ کی کو میں اٹھا کر نہیں دیتا کوئی ہے آتا بتاؤ اگر یہ بات کرتے ہیں اپنی ہمارے مبارک کو اگر اٹھائے کتاب کے طور پر مسجد سے نکل گئے اور دوسرے کو اپنی ہمارے مبارک کو اٹھائے تو پھر اپنی ہمارے مبارک کو اٹھا کر کھڑے کر محنت ہے اکیلے کھڑے نہیں ایسا کا بات کرو کرتی کا اگر تم اور پہ بھوج مجھے بات کر سکتے اگر ایسا گھوٹ سب سے وقت میں قرآن شکر تو نہیں بنا رکھتے بہت لگتا ہے سیدھا قرآن خود چاہتا ہے کہ قرآن کا خرچی ساتھ کسی کی نہیں ہو سکتی قرآن چاہتا ہے کہ بھارت کو مصیبت کر کے اتنے سب تھے جس سے اندر فصل کی کمرہ بھارت ہم حد جاتی تھی چوٹی کرتی تھی تو اب وہ دیش کے مصیبت کا ہے حضور احمد خاتم نبی بھی ہے اور رحمت جی بھی ہیں اور سا ساتھ تاغت کے حیاتی نبی بھی ہے نہیں عجوبہ ہے نہیں زندہ ہے نہیں حضور احمد فصل کا پیغام بھی جاری اب دیکھو حضور احمد کیا کرتے اپنے حضور صاحب میں زندہ اور حاضر سے کہیلا میں آتا ہے کہ امت کی آواز حضور احمد صلی اللہ علیہ سنگم سے بادوات میں لوگ روزانہ پیش ہوتے ہیں اور بس اس نے تقریب میں نظر کیا ہے کہ یعنی تقریب میں نہیں نظر کیا ہے کہ روزانہ پیش ہوتے ہیں اور اس نظر کیا ہے کہ تین اور اپنی رات کی رات کے پیش ہوتے ہیں اب جب امت کے آمار ہوتی ہے کچھ بھیجتے ہیں تو ان کے اچھے عمل ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں دعا دیتے ہیں اور مجھے کچھ پتہ پہنچتے ہیں ہمیں اللہ کا کر جو بڑے اچھا لاتا ہوگا اور میرے کو کامیاب کرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بدان کے چاہتا ہے ہم ہم نے جو پسند ان کا آتا کیا ہے بچہ کیا ہے ابھی کیا ہے جیسے کیا ہے ہم کیا ہے جن کیا ہے اس کا جان کیا ہے آپ کیا ہے ہمیں پانچ پرسنٹ بالکل کیا ہے ہر دیش کو جب یہ سات پرسنٹ اپنی ان کو دی اور پانچ تینوں ان کے ہر مزید پینا ہے تنہائی مرد پینا ہے اور تہائی مرد یہ اس آتا ہے دیکھ چائے کا نام آپ نے سنا ہے دیکھ ایک چائے تھا پارٹی کا بہت بڑا چائے تھا اور بہت ابھی تک رسمی کا ہاتھ رکھتا تھا اس کی مشکل ہوتی ہے نا کہ ہمارا سب کچھ ہے کا ہے اسی ایک کوئی دھرتی اور یہاں سے کھیل کر عظیم آرام ہوتی یہ پتھر آرام نہیں ہوتا یہاں ہندوستان کا پہلا اور جب آ کر دیکھتا ہے کہا تو جب انسان اس وقت بنا حجام کے پاس ضرورت تھے اور پھر کرا اور جس وقت پہنچا جس وقت پہنچا تو اس کے دوسرے سارے لوگوں کے لیے ہے اس وقت بھارت کے لیے تو دہلی لوگ یہ لوگ بھی جس تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں تو کمر اس کے بعد اخارے کیوں نہیں چلی ہم اس طرح سے ہوتا ہے انسان کو کم لگا تو ان کا سوچے نہیں کرا سکتے دلے کا کسے نہیں کرا سکتے اپنے بال کا ہے کسی کا دل کوئی نہیں وہ کرے والا ہمنے کہنے لگا ہے کو ہم سنا تو میں نے اس کا کہا تھا ہمارے آنا جو کوئی مت ہر دس مہمت کر سکتی ڈاک رات پر پیش ہوتے تو ہم کیا ہے میں یہ سنایا تھا کہ اب اس میں کا باہر بارہ پچیس لاکھ بارہ پچیس لاکھ اور آج اگر بائن آ کے یہاں آ کر آپ اس کا پیسنگ پارخانہ کام فیصلہ کے کام کہ پہلا بار سے کرنا چاہیے بہت بڑا کارخانہ کام کرتے بہت میں کام کرتا ہوں آج میں کچھ بات کر کے جیسے ہراسک جیسے بڑے میں ہمارے میں کہیں جو بنگالوں کے سارے کہیں جو پتھروں کی گاڑی میں سن کر کہیں جو وہ کیا بات تھی پوری بہت سکتا جن کہیں گے کہ پوری دا اللہ ہو سکتا نہیں کہیں گے پتھر میں بھی منگا بڑی مزید اللہ کی طرف کے طور پر چلاسان بڑھانے والا وہاں پر مدعا یہ ہے اور آج کل یہ سب پورا نہیں ہوگا یہ پورا کا پورا ہی یہ پورا کا پورا ہندا یہ ملک میں ملتا ہے یہ پوچھا یہ جتنے بھی دیش ہیں تو یہ لوگ جو رام لاتے ہیں ہر کام میں بھی لوگ بھر گئے یہ کہاں مر گئے یہاں بھی آپ سے مرے بھر رہا ہم بھی آ رہی تو میرے پاس لوگ تھے یہ ان کے اور میرے جیتے تھے گاؤں کا گھر میں لکھتے تھے میں یہ پورا نہیں اور دھیان دیکھے گا کہ یہ پیسے مل نہیں جاتے تم کے پیسے میں جلتے تھے تو آپ کے تو پیسے میں آپ کے جنوب پر تیز رہے گا اور اگر اپنی تین پر آج کا یہ بول نہیں ہوگا تو آج اگر آ پائے تو یاد ہو تم آپ بتا دیا ہوا میرا من میری مددگار اللہ کے کوئی کو میرا مددگار اللہ کے ہے میرے کا حاصل کو جیت بنتا میرے کا اٹھانے والا اللہ کے راست میری بات ہوتی ہے سمجھ آتی اور حضور سے تو ہم سفر کے تک پریشان ہو وہ اہم خاص ہو گئی ہے کہ وہیں وہیں کوئی اتنا چار بنانا گھر روپے کرانا میں نے دکان پر جانا اور میرا یہ کام ختم نہیں ہوتا میں کافی پاڑی تھی اور اگر ہم نے چنتا ہی رہا تھا نے بھی چاہے میرے پیر میں کون کون کو ہے اس پیر کی سیاست کے لیے کون کون ہے جب میں زیادہ دن سے نہیں کرتا نے پاگل میں تجھے کہا تھا کہ پوری زندگی میں پورا نام لگا دو جب ان کو میں کہتا ہوں کہ میں سات مہینے لگا دو جب میں مرغے سات مہینے لگا دو اور میرے رات سرکار کے رات کے لیے رہا ہم محنت تو آپ کرنے کے لیے میرے دل کو کرنے کے لیے کون ہے میرا ہاتھ بتانے والا کون ہے میرے عزت کو میرے فوج کو اٹھانے والا اس فوج کو اٹھانے میں آپ آپ کو کسی سمجھ رہے لیں گے آپ کو آپ نے کسی کہ نہیں سکتا گھر کی پتا نہیں ہاتھ ہی آئے گی اور ہم بھارت پر آپ یہ محنت کریں ہم بھارت پر آج ہیں آپ کو دیکھیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جب کہ آگے یہاں پر ہٹ سے اور انگلینڈ جاتے ہوں انہوں نے جو کہا تھا ہم آپ کو آگے کمی ہو کر لڑیں گے ان سے سب ہو کر لڑیں گے بالکل ہو کر لڑیں گے بہت من سے لڑیں گے آگے اگر بچوں سماج تک کہیں گے یہاں تک جائیں گے اگر آپ کے ساتھ لگا دو تو آپ جائیں گے اگر پانی میں دیکھنے کو تو پانی میں دوستوں سے کا کا دوست ہو تو ان کے نام دیتا ہو تو ان کا ہو تو دوستوں اگر آج ہم آپ کو پتہ کریں سب نے کہا سب دوستوں دین کے نام کا لے کر اور ہندی سے کہیں کہ دیکھو آج دنیا کی ہے اور ان میں کرنے لگ رہے ہیں اور گاڑی کو فوڑوں کو آئے مسلمانوں کے بر سے ایسے ہی کہ جن سب مناظر بلانے والا کی بات ہے تو وہ دنیا کی سب تہارت کی اور ان میں سنبھالنے والا کون ہے اور ان میں کمرے کو پہنچنے والا کون ہے اور ان آج کو پانے والا کون ہے اور ان مزہ کی وجہ لگانے والا کون ہے اگر ہم محنت کریں گے تو کون ہے سب کے نام سے یہ آج تک گنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اور جن کی کتاب اور جن کی آواز آپ جو خود کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے اس محمد کی مہندرا یہ محمد سے ملتا ہے کو فون کا ہے جو آپ گھر میں موبائل ہو گئے ہیں ان کا آپ کسی پر جاتا ہے وہ پورا شروع ہو جاتا ہے کہ فرنا پارا ان سے سب سے ملا ملنے کا ساتھ ہے اس پہ میں تو اس کا ہاتھ طرح پر دل دنیا کچھ لگا دو جان سے خطرہ دو مان سے لگا دو یہ دنیا ختم ہوگی یا باقی جملہ ہے تو بھارے گی یا جن کا رہے نہ ہم ہم نہ ہوں گے نہ ہمارے بھائی ساتے نہ ہوں گے نہ ہماری سات بات نہ ہوگی اور سلاق فصل جو میں زندگی یا سبل ہو جانے والی زندگی اس کو خدمت ہم تقریب دن کو محنت کرتے ہیں تقریب کرنے کو محنت کرو گے لیکن میرے سب سے شروع ہونا ہم کو لگا کر ختم نہیں میں آنے والی مطلب حد کریم اللہ تعالیٰ آنے والے سے آنے والی آ رہی ہے اور جانے والی جا رہی ہے اگر ہم میں ہو جو آنے والی لوگ کی تیاری کر دیتا ہے اور جانے والی نام نہ دیتا ہے جیسے گاڑی ہے اس کے ساتھ رہے گی اور والے ہے اس کے لیے محنت کر لو یہ کل بھی سنا رہا ہے جو کل ملک مارا آ رہا ہے اور جو ہم سب ہنسم خدا کے ساتھ میں پیٹ ہو گئے محمد قطر کے ساتھ میں وہاں وہاں جب بنا پیش نہیں چلے گی وہاں خراب پیش نہیں ہوں گے وہاں کہاں جن اخبار کے لیے اور جن جن کے لیے اور جن رشتے داروں کے لیے اور جن جن دولتوں کے کے لیے لیے اور ہم زمین سے ٹکٹ کا رہے ہیں تو پھر تمام چیز جائیں گے قرآن چاہتا ہے لوگ تک کا یہ اخبار تمام تمام تم جائیں گے پڑھان کا نام اللہ بنی ان کوئی کام نہیں آئے گا کوئی کوئی بھی کام آئے گا جو کہ ہوگا بھی خدا بارہ بھی خدا کے کی کو سوارا دور خدا کے لیے مسئلہ والا درد خدا کے لیے دل والا درد خدا کی چڑھائی والا درد اس کے کو دوستوں ہمت کرو بات کا کبھی بات آتی ہے سمجھتے ہیں لیکن دل کے اندر سبق نہیں کبھی نہیں کرتی کہتا ہے وہ گرم چاہتا ہے پوری رہے گا پکڑنا سب تو سب سے ان میں مدت زیادہ میرا دن کی انتظام کے سن کے پوچھتے اور ان کے دل پتھر ہو گئے انسان کا کہتے ہیں اور یہ پتھر ہو گئے کہ پہلے آخر کا سب کا پتھروں سب کلو پتھروں لوگ سب پتھروں سب کلو ہوتے ہیں جو کہ سک جاتے ہیں پانی ان سے نکل آتا ہے زیادہ گر جاتا ہے ہم سب کو امن جانے میں لگی ہم سن جائے مہن کامتا کی خدش کے ان کے دل نرم ہو جائے جن کا کی بات کو اور اس بات ادھر ناگر کوئی نرم ہو جائے تو دوست کو بھر ہے بات ختم کرتے ہوئے ہوں کہ دوستوں ایک بار کے سوال ہیں ایک کو کرنا در ہے اس کا کرنا پڑھنے والے ہیں آج یہ ہے جو کہ اس میری کام کے اس زمانے بھی اس کو اٹھائے جس زمانے میں کو اٹھانے کا سوال کتنی نہیں کیا ہے اور میں اس موقع پر اس کی کر سکوں کہ جس پر دین کا دن بھی لاز ہوگا اس کو کوٹے دن کی وقت کرے گا ہم سمجھ سکتا ہوں سنت نندا کا پار ہوگا کہ سب ہوئے تو میرا پر نہیں تو سب کا پار ہوگا اور تمہارا جب دن کا دن کی لاز ہوگا اور جب دن پر نہیں چلیں گے تو دن پر جمنا ایسا ممکن ہو جائے گا جب اتحاس میں ادارے کو ہوگا اس پر جو میرے طریقے پر عمل کرے گا میرے بت کو پھیلائے گا اسے پچاس پچاس کا سوال ملے گا پچاس پچاس آدمیوں کا سوال ملے گا پوچھا کون سے پچاس کا تین لوگ سے یا ہم لوگ تین لوگ لڑایات ہے تو پناہ سن میں بھی پچاس کا پاس کا ہاتھ یہاں آتا ہے کنگولنگ کی روایت ہے اور گھر آپ سے ایک روایت نہیں دیکھا کہ سوال میرے پاس پتھر میں دیکھو ایسے وقت میں دیکھو دنیا کا نا مسئلہ لوگوں پر چھا جائے اور آپ کی اکثر ہندو لوگوں پر چھا جائے اور لوگ ہندو کے زمین کو چھوڑ دیں اور ہمیں کرنا اور پر کرنا چھوڑ دیں جب تک تک یہ سب پر آئے گا اور دن کو پھیلائے گا اس کا پاس پچاس پھر تین کا سوال ملے گا ہمارا رشتہ اور ہندو دنیا کیا ان میں سے نہ ہم نے سے سے ملے گا پچاس پچاس لوگوں کا سوال ملے گا ہمارے ساتھ ایک ایک بڑے خالی سنار ہوتے ہیں اسی لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دور سے تھوڑا تمہارے دن کا کام سنبھال دو پچاس پچاس ابھی سب کو بھی روشن سوار دیتا ہے کام ہے یہ کھیل نہیں ہے یہ حضور انتخاب سب کی جیت یہ بہت نمانا کام ہے لیکن پاس کا سمپور طاقت والا کام ہے اللہ سمایا ہم آیا تم نے تم سب نما جانی جس نے میرے بچے کو زندہ کیا اس نے تھوڑا مجھے زندہ کیا تم آپ جانو تو وہ ہماری بچی جمنا اور اس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا کون ہے آپ نے جو ہمیں سفر کے ساتھ جنت میں رکاوٹ جاتا ہے ہر کوئی تم سے جو میرے بات کرتے ہیں جنت کی رکاوٹ جاتا ہے بتاؤ بتاؤ نا تو ہے مطلب سمپنی کے لیے یا صرف کہنے کے لیے سوچنے کے کہ سب جو آپ چاہتے ہیں تو مجھے سات ستم کا سات آپ ہی دوسروں کا ساتھ جنگل میں آپ کو نصیب ہوگا تو ہے کوئی ہے آپ نے تو کھڑا ہوگا ہاں؟ ہم جا رہے ہیں آپ مہینہ چلے گئے چالیس تاریخ اب اتنا کر رہا ہے دیکھو نا اس کی بات ہے ارادے کی بات ہے صحت کی بات ہے تمنا وہی ہوتی ہے جو سب دن تک سے رہے جب الگ کا کام کر دے محبت وہی نہیں ہے تو دل میں محبت کی چیز نہیں ہے محبت وہ بہتر نہیں چاہیے سب جین نہیں جو جان ہے دیکھا کر محمد کے حقاقت یہ بات سمجھ میں رہی ہے نہیں آئی ندی میں صاف ہوتے تو پانی کو آتا ہے نہیں چاہتا لیکن دو باتوں کو ڈھونڈ میں رکھو اور رکھتے بات سے کرو زیادہ باتوں میں تو جو ندی تک ہے لیکن ڈیڑھ ہیں کا سر رکھو نہیں یہ سات سب کا جو کون اٹھانا چاہتا ہے آپ کا کوئی ہونا چاہتا ہے اور آج کے ساتھ جنت میں آپ کی حفاظت نہیں چاہتا ہے یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر دیکھو سوچ سوچنا ہاں؟ پھر تو سوچ کے آپ کی ساتھ ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تو سوچنا چاہیے نہیں سوچنا چاہیے اور اگر اس کام کو حضور کی حفاظت کے ساتھ اور حملے کی حضور کے ساتھ بہنا چاہتے اور ابھی کا یہاں آپ بتانا چاہتے ہو اٹھانا چاہتے ہو تو صرف اپنی محبت کا سبھی خیر اپنی امریکہ کا سبھی خوب مت کرتا ہے ہمارے پاؤں گا مہمان پاؤ کا کے پاؤ کا ہم اڈلا سر جی مددگارے ہیں آج من ادلا سے جیسا مددگار ہم کو اس کا کام تو کہیں نہیں ہے بہار میں والے کو لکھاؤ پانی والے بھی لکھاؤ بھی لکھاؤ آنے والے بھی لکھاؤں بھی دکھائیں مجھے مجھے مجھے جو جتنا جلدی ملنا چاہے گا جتنا پہلے ملنا چاہے اس کے جلدی بول ہیں اس کو موجود لکھا ہے آپ کو بات نہیں کی بات کوئی گی میں کہا کہ بات کی نہیں بات کی پہنچا ہے مجھے پارٹی ہر من سمان چاہتے کہ میدان کھڑی اور پڑھنا بھی نہیں ہوتا ہے بات ہے تھوڑا تھوڑا پڑوا پڑ جاتا ہے سرکار آپ کو پہنچے یہ ہر سرکار نہ ہے سرکار پہنتا ہے کہ ادھر کی کامیابی نہ ہوتا یہاں کی بھول سنک گھر پر کی کامیابی ملا کر کر کے ٹھیک ہے سنکل بند سے چلے گا نا تھوڑا سا رکاؤ کے رکاؤ ہے اس ہار سے بولے اس سے بولے اس کے لیے ٹھیک ہے بولے تو کوئی نہیں ان شاء اللہ دیکھو نا سوچن سے آدھار سوچتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کرانا خواب محروم کی مسجد میں تمام بات ہوئی اور سب دنیا میں لوگ اتنے مسلمان پارٹی اکٹھے تھے اور ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ آج مدد پارک سے کی لفاقت میں شریک ہونے والا کون کون ہے کون شریک ہوتا ہے تو سن کر کہا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی سب چاہتے تھے کہ آج تو جی کی مدد کرے لیکن سب ہو چکے تھے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کسی کو بولے اور میرے پاس کر کے ملا اندر ہمیں ملا پہلے پہلے ڈال رہے تھے مجھے پہلے پورے اپنی ہے مجھے پہلے فیس بک کہ تمہارے ہاتھ سے جو ہم احمد کے ساتھ ہے اس کا پتا ہے اور اس کے پتا ہے کہ نتیجے پر ہم سکھا سکتے تو میں کیا کہنا کہنے والا اگر اس کا پتا ہے یہ ہے تو وہ ہم سب لاکھ سنتے کہ قیمت پر اور آج کی آج کا ہم اپیل دینا چاہتے ہیں بات نہیں لائیے اس میں کچھ تو ہمت کرتے ہیں کچھ تو ایسے جوان ہو گئے آپ کچھ تو ہتھا کے نتیج بات پوچھنا نہیں کرنا پہلے بڑی بات ہتھیار گھر پہ بد دن میں جو ہے دیکھتے ہیں آئے ہیں ہوں ہمت کرو ان شاء اللہ تھوڑی تھوڑی ہمت کرو گے اللہ راستے کھولے گا مجھے فون آنا رہے میڈیا میں جان کر کڑے ہو گیا ارادہ کرتے ہیں کھڑے ہو گیا وہ کھڑے ہو گئے تو سرکار سر جو مہان منتھ ہے وہ کھڑے ہو گئے پھر تو جائے گا سب فیصلے کتنا پیسے ہیں پہلے کھڑے تو ہوتے ہیں پورے گھر محنت کر کے جانا چاہتے ہیں اب کھڑے ہوتے ہیں پھر فوج کے بتا دوں کتنا ہوتا ہے ہم درجہ ایک درجہ راجدھا آتا ہے تو جو بات لاکھ تب ضروری بھی ہے تو سرکار اس گورنمنٹ پر سردار کیونکہ کسی بات سرد جبن پر تین دان سے منا دیتا اور اس کے کام میں کتاب کر دیتا ہے جو جو اسی والا ہوتا ہے سامنے جو گھٹتا ہے وہ جو ہے جسے دان چلتا ہے تو وہ جو ہے کھل جاتی ہے پھر کرتا ہے تو دوسری طرح جس سے تیار ہو جاتا ہے نماز کے لیے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی دن کھل جاتا ہے ہاتھ کو دکھا کے اس کے اندر آتا ہے میں یہ کہوں کہ جو کھڑا ہو جاتا ہے حضرت کے پاس سب کے بارے میں تو حضرت کی بات ہوتی ہے اس سے کوئی ہم بات نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی سرکار نے بھی جگہ لگا دی ہوتی تو بیس دن یہ نکلے تو کئی ایسی ہیں اڑتالیس گرا تو دیے اتنے بھی اتنی نہیں دیتا ان کا انسان کبھی بولنے نہیں دیتا اور بولے انسان تو پھر برا لگا دیتا پھر میں نہ کہنا میں کر میں تو پتا ہے ارے آپ جائیں گے تو چالیس جاتا کر اور پھر کچھ بولنے لگے اور تیسری بند میں تو نہ تو دیتا بولے کچھ پیسہ مت سکتا ہے کوئی پوری مطلب مدرمنا گزارے اگر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمل کیا جنت کے جائے دور خدمت اور وسلم بہت کے لیے اگر رنگ کے دنوں سے مجھے مجھے بتا رہا ہے لوگ سنگھ کے لاجویت یہ جو لگنا پوری مدد میں اور بہارے میں سنگی اور میری یہ بات کرتی نکل گا حل تو سارا نظر بتایا گا تمہارے محتوا کو کوشش ہوئی جانے کا سکتا کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہماچل کے بمت تو کوئی ایسے کوئی بھی ہے جو کسی کو میں آ جائے ابھی نسل کے سمندر میں آ جائے کوئی دن کی آ جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے ابھی نظر کے وہ تو جو مطلب پر سب ہے ان تو ان سب سے آ جاتا ہے کہ سب جو ہے نام بھی جائے سال جائے تو ڈاکٹر مواد کو نہیں بتایا گاڑی پھر ابھی نتل کے سارا وقت پتا ہے بولے بولے خدا خدا خدا کو کو کو کرنا کرنا کرنا ہے ہے ہے ہے ہے راضی میں کے لیے کچھ ہم اللہ تعالیٰ نہیں لگتا سولہ لگا